السلام علیکم وعلیکم السلام جی خیر اللہ کے خدا نا ہاں جی اچھا تو کتنا وقت ہے اس وقت آپ کے پاس میں نہیں فارغ ہوں مختصر دو چار منٹ مہمان بیٹھے اچھا اچھا ٹھیک میرے سامنے مہمان بیٹھے تو بات کرنی ہے تو کر دیجیے اچھا حضرت ایک تو آپ نے سوال کیا تھا سلام رضا کا کس کا جی سلام رضا کا نا ہاں, ہاں، وہ کثرت ہاں، وہ کثرت بعد قلت والا ہاں جی جی جی وہ کثرت بعد قلت ہوئی ہے لفظ ہاں جی اور آگے عزت بعد ذلت ہی ہے اچھا اس شعر کا محل جو ہے نا وہ یہ نہیں تباہت میں خطا ہوئی ہے جی۔ ایک سو اکتیس وہاں جو شیر نا جی۔ اس کے بعد اس کا محل ہے یہ صحابہ کرام کے متعلق کہا جا رہا ہے اچھا ہاں۔ صحابہ کرام کے متعلق کہا جا رہا ہے جس کو تحت کہا جا رہا ہے اچھا وہ قرآن کریم کی جو آئے تھے جی جی جی جی جن لوگوں نے بودھ کہا ہے ان کو بھی خطا لگی ہے اور جنہوں نے بات کہہ کر یہاں پر ہی اس کا محل سمجھا ہے تو ان کو بھی خطا ہوئی اچھا یہ جو ہے کہ یہ یہ ادھر تھا جی، جی۔ یہ کسی مختوطے کی بنا کر آپ کہہ رہے ہیں یا آپ کا اشتہار جی جی جی یہ مختوطے کا تو میں ابھی وہ بریلی شریف میں رابطہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے ہاں لیکن یہ ہم نے جو اس وقت توجہ کیا ہے نا جی۔ وہ یہ شعر مانوی لحاظ سے یہاں پر بالکل مناسب نہیں بنتا اگر کہ لفظ ذلت کا یہاں پر نہ بھی ہوتا نا جی۔ کثرت بعد قلت جو ہے وہ سیاق و سباق کے اعتبار سے بالکل مناسب نہیں بنتا ہاں کیونکہ قلت یہاں پر پھر آنا چاہیے تھا کثرت بعد وحدت کیونکہ پیچھے ابتدائے دوئی اور انتہائی یقین وہ جو بڑا جی۔ کہا جا رہا ہے نا جی، جی، ہاں وہ کثرت اور وحدت کے اعتبار سے کثرت اور قلت کے اعتبار سے نہیں قلت صحابہ کرام میں کہی جا سکتی ہے خدا میں نہیں کہی جا سکتی انسانوں اور مخلوق میں قلت بول سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے قلت نہیں کہہ سکتے وہاں پر وہ بولا جاتا ہے کثرت اور ندی کی اصطلاحات میں کثرت اور کثرت اور کثرت اور وحدت جو ہے وہ صوفیا کی اصطلاح میں بولا جاتا ہے نہیں وہ ندی کے بارے میں بولا جا سکتا ہے کہ نہیں وعدہ تو ہم سوچ جاتے ہیں میں بتاتا ہوں کہ اصل ان کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں کثرت ہے سمجھ آ رہی اور